یحییٰ بن یحییٰ نے کہا میں نے امام مالی کے سامنے قیرات کی انہوں نے ابن شہاب سے انہوں نے محمد بن علی ابن حنفیہ کے دونوں بیٹوں عبداللہ اور حسن سے ان دونوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن عورتوں کے ساتھ متا کرنے اور پالتو گدوں کا گوشت کھانے سے منع فرما دیا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چار سو اکتیس